بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعه وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الظل والصغار على من خالف امري ومن تشبه بقوم فهو منهم محترم مجاهدين اسلام السلام ورحمة الله وبركاته وبرکاتہ مختصر سے وقت میں چند باتیں وزیرستان کی اس مبارک سرزمین سے اسلامیہ نے پاکستان کو بطور پیغام پہنچانا چاہتا ہوں سب سے پہلے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو اللہ کے شیروں کی طرف سے سلام عرض اس کے بعد پاکستان میں بسنے والے تمام مسلمانوں کی خدمت میں اللہ جل جلال کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے جہاد کا یہ پیغام ہم پہنچانا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں پاکستان میں جہاد شروع ہوئے دس سال ہونے کو ہے اس طویل عرصے میں انصار و مہاجرین نے قربانیاں دی اور لال مسجد کی ہماری بہنوں نے اور بیٹیوں نے اور ہمارے علماء و طلباء نے قربانیاں پیش کی ان تمام قربانیوں کا تقاضا ہے کہ ہم اسلحہ اٹھائیں اور پاکستان میں موجود نظام کا ایمان کے زور پر اسلحے کے ذریعے مقابلہ کریں پاکستان کا جمہوری کفری نظام نارو پیروں کے جلانے اور احتجاجی مظاہرے اور ہڑتالیں کرنے سے تبدیل نہیں ہو سکتا دیکھیے ناپاک فوج جس اسلحے کو اٹھا کر پاکستان کے مظلوم مسلمانوں پر حکومت کر رہی ہے وہ اسلحہ جی تھری کی شکل میں آج مجاہدین کے ہاتھوں میں ہے ان ظالموں نے سوائے خیانت کے اور سرفروشان اسلام اور مجاہدین کو فروخت کرنے کے کوئی کام نہیں کیا ان ناپاک فوجیوں نے اور پاکستان کے ناجائز حکمرانوں نے مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کیا آج میں وزیرستان کے اس مبارک اور شہیدوں کے خون سے معطر فضا میں کھڑے ہو کر آپ حضرات کو جہاد پاکستان میں شامل ہونے کی دعوت دیتا ہوں آپ پاکستان کے جہاد میں شرکت کر کے غزوہ ہند کی فضیلت کو حاصل کریں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے سنن نسائی کی یہ روایت ہے حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں عصابتان من امتی اللہ میری امت کے دو گروہوں کو اللہ تعالی نے جہنم سے نجات کی ہے ہند ایک وہ گروہ ہے جو کہ ہندوستان میں جہاد کرے گا وہ تکون معیس ابن مریم اور دوسرا وہ گروہ ہے جو کہ عیسیٰ علیہ السلاط والسلام کے ساتھ ہوگا اے پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کشمیر برما بنگلہ دیش سری لنکا مالدیپ نیپال بھوٹان ان تمام ممالک میں بسنے والے مسلمانوں اس جہاز میں شرکت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کو حاصل کیجیے لیکن ایک بات جو انتہائی ضروری ہے اس کا کہنا لازم ہے آپ جہاد میں آئیں آپ کی مرضی ہے آپ چاہیں کسی بھی تنظیم میں شامل ہوں لیکن دو باتوں کا خیال کریں نمبر ایک تنظیم کا تعلق آئی یا دنیا کی کسی بھی جاسوسی ادارے سے نہ ہو اس کا تعلق آئی ایس آئی سے نہ ہو سی آئی اے سے نہ ہو کے جی بی سے نہ ہو مساد اور دوسرے ایرانی جاسوسی تنظیموں کے ساتھ نہ ہو نمبر ایک اس لیے کہ ہم نے تجربات سے یہ بات سیکھی ہے کہ جن مجاہدین کا تعلق کسی بھی حکومتی جاسوسی ادارے کے ساتھ ہوتا ہے ان مجاہدین کے خون اور ان شہداء کی قربانیوں کے ساتھ بالآخر خیانت ہوتی ہے اور وہ شریعت یا شہادت کے عظیم مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے جیسے پاکستان میں تین دہائیوں سے مختلف قسم کے ناموں سے مختلف قسم کی تنظیموں نے کشمیر میں اور افغانستان میں جہاد کیا لیکن ان کی قربانیوں کے ساتھ پاکستانی حکومت ناپاک فوج اور آئی ایس آئی اور دیگر اداروں نے خیانت کی ان تنظیموں میں سر فہرست حرکت المجاہدین حرکت الجہاد جیش محمد جمعیت المجاہدین لشکر طیبہ یہ تمام وہ تنظیمیں ہیں جو کہ پاکستانی جاسوسی ادارے آئی ایس آئی کے کرائے دار ہیں اور اجرت کے قاتل ہیں انہوں نے ہمارے بھائیوں کو ہمارے نوجوانوں کو اپنے مضمون مقاصد کے لیے استعمال کیا اور جب شریعت کی بات آئی تو پاکستان کی پاکستان کے اداروں نے اور انہی تنظیموں کے بڑوں نے ان مخلص مجاہدین کا پیچھا کیا جنہوں نے شریعت یا شہادت کا نعرہ بلند کیا یہ پہلی بات ہے پہلی بات یہ ہے کہ اس تنظیم کا کسی بھی حکومت سے کسی بھی قسم کا تعلق نہ ہو دوسری بات یہ ہے کہ جس تنظیم میں آپ شامل ہو رہے ہیں اس تنظیم کے افراد اور اس تنظیم کے منشور اور اس تنظیم کا ہدف کسی حکومت کا ترتیب دیا ہوا نہ ہو سکتا ہے کہ ظاہر میں وہ آپ کو مخلص نظر آتے ہو لیکن ان کا اختیار اور ان کی رسی کہیں اور سے ہلتی ہو تو اس طرح کی تنظیموں سے احتیاط کیجیے اور اس طرح کی تنظیموں سے خبردار رہیے اور اس طرح کی تنظیموں سے ہوشیار رہ کر اپنی اور اپنے ساتھیوں کی قربانیوں کو اللہ کے راستے میں پیش کیجیے ان دو باتوں کے ساتھ میں اس مختصر سے بیان کو امت مسلمہ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں خصوصاً اسلامیہ نے پاکستان اور ہندوستان کے وسیع علاقے میں قائم تمام مسلمانوں کو وزیرستان کی ان مبارک فضاؤں سے یہ پیغام دیتا ہوں کہ جہاد کے لیے آئے اور رنگ نسل زبان قوم ان تمام باتوں کو ایک طرف رکھ کر اللہ کے راستے میں جہاد کریں اور اللہ کی شریعت کو بلند کرنے کے لیے اپنی قربانیاں پیش کریں اللہ تعالی تمام ساتھیوں کی قربانیوں کو قبول کرے تمام مجاہدین کی قربانیوں کو قبول کریں اللہ تعالی تمام ساتھیوں کی قربانیوں کو قبول کرے اور تمام مجاہدین کی قربانیوں کو قبول کرے الحمدللہ للہ آپ کے سامنے یہ جو مجاہدین کھڑے ہوئے ہیں یہ مجاہدین پاکستان سے تعلق نہیں رکھتے یہ مہاجرین ہیں یہ پاکستان کے مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے ہیں ہم جو پاکستان میں رہتے ہیں ہماری اولین ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان مہاجرین کی امداد کریں اور ان مہاجرین کے شانہ بشانہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اکبار اللہ علیکن عالم اکثر